واقع معراج اور سنن نبی داؤد کی نقل کردہ روایت سنن نبی داؤد میں ہے کہ میراج والی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا پایا یہ روایت صحیح مسلم مسند احمد میں بھی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقسا کے نشانات پوچھے جو آپ نے بتانے شروع کیے ہی تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں اور سچے ہیں میری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ رکھا تھا یعنی مجر اقسا کو سنن نسائی میں ایک اور روایت کا ذکر اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں براق پر جبریل علیہ السلام کی میت میں چلا تو ایک جگہ انہوں نے مجھ سے فرمایا یہیں اتر کر نماز ادا کیجیے جب میں نماز پڑھ چکا تو فرمایا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے یہی ہجرت گاہ ہے پھر ایک اور جگہ مجھ سے نماز پڑھوائی اور فرمایا یہ تور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا یعنی بات کی پھر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور فرمایا یہ بیت الحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں تمام انبیاء جمع ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے امام بنایا میں نے ان کی امامت کی یعنی تمام انبیاء کی پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھا لے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک آسمان پر پہنچنا وہاں پیغمبروں سے ملنا مذکور ہے فرماتے ہیں جب میں سدرت المنتہا تک پہنچا تو مجھے ایک نورانی ابر نے ڈھک لیا میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور کم ہونا وغیرہ کا بیان ہے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں ہے کہ میری امت پر تو صرف دو نمازیں مقرر ہوئی تھیں یعنی بنی اسرائیل پر لیکن وہ انہیں بھی نہ بجا لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پانچ سے بھی کمی چاہنے کے لیے گئے تو فرمایا گیا کہ میں نے تو آسمان و زمین کی پیدائش والے دن ہی آپ پر اور آپ کی امت پر اے نبی یہ پانچ نمازیں مقرر کر دی تھیں یہ پڑھنے میں تو پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس ہیں بس آپ اور آپ کی امت اس کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی آخری حکم ہے پھر جب میں موسا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے پھر واپس لوٹنے کا مشورہ دیا لیکن چونکہ میں معلوم کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم ہے اس لیے میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نہ گیا ابن ابی حاتم کی روایت ابن ابی حاتم میں بھی معراج کے واقعے کی متول حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے وہیں ایک پتھر تھا جسے جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا وہیں آپ نے اپنے اس جانور کو جس پر آپ سوار تھے یعنی براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے بیچوں بیچ پہنچ جانے کے بعد علیہ السلام نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کی ہے کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے آپ نے فرمایا ہاں کہا آئیے وہ یہ ہیں سلام کیجئے وہ سخرے کے بائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا سب نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا تم سب کون ہو انہوں نے کہا ہم نیک سیرت خوبصورت ہو رہے ہیں ہم بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پرہیزگار بندوں کی جو نیک کار ہیں جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں جو پا کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے پھر نہ نکالے جائیں گے ہمارے پاس ہی رہیں گے کبھی جدا نہ ہوں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے کبھی نہ مریں گے میں ان کے پاس سے چلا آیا وہیں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ذرا ہی دیر میں بہت سے آدمی جمع ہو گئے معذن نے اذان کہی تکبیر ہوئی اور ہم سب کھڑے ہو گئے منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا میں نے انہیں نماز پڑھائی جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہیں کن کو آپ نے نماز پڑھائی میں نے کہا نہیں فرمایا آپ کے پیچھے آپ کی یہ سب مقتدی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ مبوس فرما چکے ہیں پھر میرا ہاتھ تھام کر آزمان کی طرف لے چلے پھر بیان ہے کہ دروازے آسمانوں کے کھلوائے فرشتوں نے سوال کیا جواب پا کر دروازے کھولے وغیرہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نیک نبی کو مرحبن ہو یعنی خوش آمدید اس میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا بھی ذکر ہے ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملنے اور ان کے بھی وہی فرمانے کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر مجھے وہاں سے بھی اونچے لے گئے میں نے ایک نہر دیکھی جس میں لولو یاقود اور زبرجت کے جام تھے اور بہترین خوش رنگ سبز پرندے تھے میں نے کہا یہ تو نہایت ہی نفیس پرند ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کے کھانے والے ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے ہیں پھر فرمایا معلوم بھی ہے یہ کون سی نہر ہے میں نے کہا نہیں فرمایا وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اس میں سونے چاندی کے آب خورے تھے جو یاقوت و زمرد سے جڑاؤ تھے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا میں نے ایک سونے کا پیالہ لے کر پانی بھر کر پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے سے بھی بھی زیادہ خوشبودار تھا جب میں اس اوپر پہنچا تو ایک نہایت خوش رنگ بادل نے مجھے آ گھیرا جس میں مختلف رنگ تھے جبرائیل علیہ السلام نے تو مجھے چھوڑ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا پھر پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا بیان ہے پھر آپ واپس ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے تو کچھ نہ فرمایا لیکن موسا علیہ السلام نے آپ کو سمجھا بچھا کر واپس طلب تخفیف کے لیے بھیجا الغرض اسی طرح آپ کا بار بار آنا بادل میں ڈھک جانا دعا کرنا تخفیف ہونا ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے آنا اور موسا علیہ السلام سے بیان کرنا یہاں تک کہ پانچ نمازوں کا رہ جانا بیان ہے وغیرہ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اترے میں نے ان سے پوچھا کہ جس آسمان پر میں پہنچا وہاں کے فرشتوں نے خوشی ظاہر کی ہنس ہنس کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے بجز ایک فرشتے کے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا مجھے مرحبت بھی کہا لیکن مسکرائے نہیں یہ کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ ہیں اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ ہنسے ہی نہیں اور قیامت تک ہنسیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کی خوشی کا یہی ایک بڑا موقع تھا واپسی میں قریشیوں کے ایک قافلے کو دیکھا جو غلہ لادے جا رہا تھا اس میں ایک اونٹ تھا جس پر ایک سفید اور ایک سیاہ بورا تھا جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو وہ چمک گیا اور مڑ گیا گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا آپ اسی طرح اپنی جگہ پہنچا دیے گئے صبح آپ نے اپنے اس معراج کا ذکر لوگوں سے مکے میں کیا مشرقوں نے جب یہ سنا تو وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے لو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وہ آج کی ایک ہی رات میں مہینے بھر کے فاصلے کے مقام بیت المقدس تک ہو آئے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر فی الواقع رسول اللہ نے فرمایا ہو تو رسول اللہ سچے ہیں ہم تو اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو سچا جانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کو آن کی آن میں آسمان سے خبریں پہنچتی ہیں مشرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی سچائی کی کوئی علامت بھی پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں نے راستے میں فلاں فلاں جگہ قریش کا قافلہ دیکھا ہے ان کا ایک اونٹ جس پر سفید و سیاہ رنگ کے دو بورے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر بھڑکا گھوما اور چکر کھا کر گر پڑا اور ٹانگ ٹوٹ گئی جب وہ قافلہ آیا تو لوگوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ راستے میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہاں ہوئی فلاں اونٹ فلاں جگہ اس طرح گرا وغیرہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسی تصدیق کی وجہ سے انہیں صدیق کہا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے ان کے حلیے تو بیان کیجیے رسول اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ علیہ السلام تو گندم گون رنگ کے ہیں جیسے کہ ازد امان نامی علاقے کے آدمی ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام درمیانہ قط کے کچھ سرخی مائل رنگ کے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اس سیاق میں بھی عجائب و غرائب ہیں مسند احمد میں ہے میں حتیم میں اور روایت میں ہے کہ حجر میں سویا ہوا تھا کہ آنے والا آیا ایک نے درمیان والے سے کہا اور وہ میرے پاس آیا اور یہاں سے یہاں تک چاک کر ڈالا یعنی گلے کے پاس سے ناف تک پھر مندرجہ بالا حدیثوں کے مطابق بیان کیا اس میں ہے کہ چھٹے آسمان پر موسا علیہ السلام سے میں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا اور فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحباً یعنی خوش آمدید ہو جب میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو آپ رو دیے پوچھا گیا کیسے روئے ہو جواب دیا کہ اس لیے کہ جو بچہ میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا مراد رسول اللہ تھی اس کی امت بنسبت میری امت بنی اسرائیل کے جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی اس میں ہے کہ سدرت المنتہا کے پاس چار نہریں دیکھیں دو ظاہر اور دو باطن میں نے جبری علیہ السلام سے پوچھا جبری علیہ نے مجھے بتایا کہ باطنی تو جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نیل و فرات ہیں پھر میری جانب بیت المعمور بلند کیا گیا پھر میرے پاس شراب کا دودھ کا اور شہد کا برتن آیا میں نے دودھ کا برتن لے لیا فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے اس میں ہے کہ جب پانچ نمازیں ہی رہ گئیں اور پھر بھی کلیم اللہ علیہ السلام نے واپسی کا رسول اللہ کو مشورہ دیا تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے رب سے سوال کرتے کرتے شرما گیا اب میں راضی ہوں اور تسلیم کر لیتا ہوں یہ روایت صحیح بخاری مسلم اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے ایک اور روایت کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی میں اس وقت مکے میں تھا اس حدیث میں ہے کہ جب میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان دنیا پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دائیں بائیں بڑی بڑی جماعت ہے وہ اپنی داہنی جانب دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ اٹھتی ہے تو رو دیتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اور ان کے دائیں بائیں کون ہیں فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد ہے دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر رنجیدہ اس روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ساتویں آسمان سے میں اور اونچا پہنچایا گیا مستویٰ میں پہنچ کر میں نے قلموں کے لکھنے کی آوازیں سنی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب موسا علیہ السلام کے مشورے سے میں طلب تخفیف کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدھی معاف فرما دی پھر گیا پھر آدھی معاف ہوئیں پھر گیا تو پانچ مقرر ہوئیں اس روایت میں ہے کہ سدرت المنتہا سے ہو کر میں جنت میں پہنچایا گیا جہاں سچے موتیوں کے خیمے تھے اور جہاں کی مٹی مشک خالص تھی یہ پوری حدیث صحیح بخاری شریف کی کتاب الصلاح میں ہے اور ذکر بنی اسرائیل میں بھی ہے اور بیان حجم اور احادیث امیہ میں بھی ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث وارد فرمائی ہے مسرد احمد میں ہے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کم از کم ایک بات تو ضرور پوچھ لیتا ابو ذر رضی اللہ نے دریات فرمایا کہ کیا بات ہے کہا یہی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں تو ابو رضی اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نور کو دیکھا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ نور ہے میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا ان احادیث سے متشرح یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑے نور کے پردے کو دیکھا جو نور کا ہے یا پھر ایک روایت کی روح سے آگ کا ہے مشرقین نے واقع معراج کی تصدیق نہ کی بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کے واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا اور قریش نے مجھے جھٹلایا میں اس وقت حتیم میں کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے لا دیا اور اسے بالکل ظاہر کر دیا اب جو نشانیاں وہ یعنی مشرقین مکہ مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھتا جاتا تھا اور بتلاتا جاتا تھا ابام محمد رحمہ اللہ کی نقل کردہ ایک اور روایت مسعد احمد میں ہے کہ ابن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس وقت آپ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچے دونوں صاحب اندر نہیں گئے میں نے یہ سنتے ہی کہا غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے بلکہ اس رات آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی حضیفہ رضی اللہ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے میں تجھے جانتا تو ہوں لیکن نام یاد نہیں پڑتا میں نے کہا میرا نام ابن حبیش ہے فرمایا تم نے یہ بات کیسے معلوم کر لی میں نے کہا یہ تو قرآن کی خبر ہے یعنی قرآن میں اللہ نے اطلاع دی ہے حضیفہ رضی اللہ نے فرمایا جس نے قرآن سے بات کہی اس نے نجات پائی پڑھیے وہ کون سی آیت ہے تو ذر ابن حبیش رحمہ اللہ نے سبحان اللہ کی یہ آیت پڑھی یعنی بنی اسرائیل کی یہی پہلی آیت حدیفہ رضی اللہ نے فرمایا اس میں کس لفظ کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی ورنہ آپ نے اس رات وہاں نماز نہیں پڑھی اور اگر پڑھ لیتے تو تم پر اسی طرح وہاں کی نماز لکھ دی جاتی جس طرح بیت اللہ کی ہے واللہ وہ دونوں براق پر ہی رہے یہاں تک کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے بس جنت دوزخ دیکھ لی اور آخرت کے وعدے کی اور تمام چیزیں پھر ویسے کہ ویسے ہی لوٹ آئے پھر آپ خوب ہنسے اور فرمانے لگے مزہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ نے براق باندھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے حالانکہ عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے مسخر کیا تھا میں نے پوچھا کیوں جناب یہ براق کیا ہے کہا ایک جانور ہے سفید رنگ لانبے قد کا جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا ہے جتنی دور نگاہ کام کرے لیکن یہ یاد رہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے محض انکار سے وہ روایتیں جن میں بیت المقدس کی نماز کا ثبوت ہے وہ مقدم ہیں اور ثابت ہیں اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی تردید میں ہیں واللہ اللہ